الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو انشاءاللہ عز و جل ابھی مدنی قاعدے حروف مرکبات مکمل انشاءاللہ یہ پوری تختی مشق کرنے کی ترکیب کریں گے تمام اسرائی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصول ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ مشق میں شامل رہی ہے صلو علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر آگے زال ہے زال پر پیش ہے اس کو کھینچیں گے نہیں بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے اور مینش تو تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف با ألف نور الف تا الف یا الف سا الف سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے یعنی سا اور سین میں فرق کریں گے سا کو سختی یعنی سیٹی کی آواز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے سا الف الف الف سین فا الف قاف الف جیم الف غا الف الف اور ہا میں فرق کرنا ہے اور ہا وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا ابتدائی حلق یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے الف عین الف عین الف عین بھی جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے درمیان حلق سے وہیں سے عین ادا ہوتا ہے عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہوتا ہے بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز ملتی جلتی ہے قریب سوت حروف ہوتے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں فرق کرنا پڑتا ہے تو اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جتنی مشق کریں گے انشاءاللہ ان میں فرق پیدا ہوگا الف غین الف غین الف صاد الف صاد الف ضاد الف ضاد الف طا الف وا الف ميم الف میم الف ہا الف الف الف ہا کاف ع با لا با کاف کاف کاف کاف تا سا سا کا سین لام سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی یعنی سختی سے ادا کی ادا کیا جائے گا سین کو یہ زا سین سود تین حروف ہیں جن کو سختی یعنی ان کے ادا کرتے ہوئے آواز میں سختی ہوتی ہے یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے سی لام لام لام حروف مستعلیہ میں سے اور اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا صاد الف الف فلام قاف لام لام لام غین کاف لام کاف قانون قانون تو حروف مستعلیہ میں سے تو اور وا دونوں کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گولنا ہو منہ کھول کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید واضح ادا ہوگا قانون دال دال دال عین دال دال یہ آپ مدنی قاعدے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے جیسے با را اور یا را اس طرح کے را جو لکھے ہوئے ہیں یہ حروف مرکبات کے اندر حروف کی وہ شکلیں لکھی جاتی ہیں جو قرآن پاک میں جا بجا آتی ہیں اور حروف مرکبات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب دو حرف ملا کر لکھے جاتے ہیں یا تین حرف مل کر لکھے جاتے ہیں تو کسی حرف کا جو ہے وہ سرا لکھا جاتا ہے تو اس کی پہچان جو ہے نا وہ ابھی سے کرتے جائیے اور انشاءاللہ یہ جیسے راہ ہے اس کو راہ اس طرح پڑھیں گے اور اس راہ کے علاوہ دوسرے طریقے سے راہ جیسے یہ ہے را اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور با ر یہ شکلیں واضح کی گئی ہیں تاکہ قرآن پاک میں تلاوت کے وقت جو ہے وہ پریشانی نہ ہو یا رو پڑھا جا رہا ہے را کو ادا کرتے ہوئے زبان جب اس کے مخرج میں لگے گی تو کپ کپاٹ سی پیدا ہوگی را را اس کو وا نہیں پڑھنا یہ ہوتا جب ہی جب حرف کا را کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو را صحیح ادا نہیں ہوتا جیسے بعض پڑھتے ہیں وا اور بسم اللہ شریف میں بھی پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ ہے کہ وہ مخرج سے صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا جو مخرج ہے جو بیان کیا گیا تھا وہ دوبارہ بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے لام نون اور را ادا ہوتے ہیں تو یہ اس کا مخرج ہے اور را کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں کپ کپاہٹ سی پیدا ہوگی لیکن زیادہ اگر کپ کپاہٹ پیدا ہوگی تو ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہوں گی جیسے را یہ بھی غلط طریقہ ہے اور را یہ بھی غلط طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ را را یہ طریقہ ہے دوبارہ سے پڑھیے ہار بار یا را پار و را بامی میم یا میم شین میم لا جی ہاں جی قاف ضاد یہ قاف دو نقطے والا اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر کیجئے موٹا پڑھیے قاف ضاد تاسین فقوف قوف قوف یہ دونوں دو نقطے والے قافی ہیں جو ہم نے پڑھے اس کی جو لکھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مل کر قوف لکھا جاتا ہے یا بیچ میں آتا ہے جب کالمات کے اندر الفاظ کے اندر تو اس کا سرا لکھا جاتا ہے اس کی پہچان کی وجہ سے اس طرح یہ لکھا گیا ہے قوف قوف

واو میم واو با یا یا نون تا یا یا یا وا حمزہ حمزہ یا اب یہ جو دو اس میں حروف لکھے گئے واؤ کے اوپر حمزہ یا کے اوپر حمزہ یہ رسم الخط کی وجہ سے جو قرآن پاک میں بعض حروف لکھے جاتے ہیں اور بعض زائدہ حروف بھی ہوتے ہیں یعنی تماسل فی رسم کا قاعدہ ہے اس میں تماسل فرسم کا قاعدہ سے مراد یہ کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے بعض حروف پڑھے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے لیکن اب قرآن پاک میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہا اولا تو اب اس میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے جبکہ اس کے نیچے واؤ بھی ہے لیکن واؤ نہیں پڑھا جائے گا وہ واؤ زیادہ ہوگا تو قرآن پاک میں اس طرح واؤ کے اوپر حمزہ یا یا کے اوپر حمزہ یہ آتے ہیں اسی وجہ اس سے جو ہے اس میں پہچان کے لیے مدنی قاعدے میں جو ہے یہ حروف لکھے گئے واو حمزہ یا حمزہ باتا نون تا تا تا یہ ایک تا کی جو دو شکلیں ہوتی ہیں قرآن پاک میں جو اس میں آتے ہیں یعنی ایک تا لمبی والی تا جس کے اوپر جو لمبی والی تا ہوتی ایک ہوتی ہے گول تا جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تو جو تا لمبی والی ہوتی ہے اس کو تا تانیس کہتے ہیں یہ بھی قرآن پاک میں آتی ہے اور گول تا بھی آتی ہے اس لیے پہچان کی وجہ سے یہاں لکھی گئی ہے ابھی سے انشاءاللہ اللہ پہچان کرتے جائیں گے توجہ کرتے جائیں گے تو قرآن پاک میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی

دال حامیم دال حالام کا سامیم نون حاسین نون فا حمزہ تا تو

دال عین بالا حمزہ زلا بارا میم ریم عین شین را عین سین را اللہ سبق نمبر دو میں جو حروف مرکبات لکھے جاتے ہیں اور حروف مک اس کے تختی نمبر جب شروع ہو رہی ہے اوپر ہدایت وغیرہ میں لکھے گئے ہیں کہ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں لہذا ان کی مشق بھی ہر ہر حرف کو الگ الگ کر کے اس کے مخرج سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی لیکن کوشش یہ کریں کہ جو مدنی قاعدے کے شروع میں مخارج دیے گئے حروف کے مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں یہ تمام جو مخارج حروف کے دیے گئے یہ مخارج بھی یاد فرما لیجیے گا تاکہ مشق کرتے ہوئے آسانی ہو پتہ چلے کہ کیا واقعی حرف اسی مخرج سے ادا ہو رہا ہے کیا زبان جہاں لگنی چاہیے وہیں لگ رہی ہے یا کہیں اور لگ رہی ہے اور اگر پھر بھی کوئی حرف واضح ادا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو صفت کی کمی ہوتی ہے یا پھر وہ مخرج سے ادا نہیں ہو رہا یعنی جس جگہ سے حرف نکلنا چاہیے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا یا پھر مخرج سے حرف تو ادا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات ادا نہیں ہو رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ زا سین سواد ان کا ایک ہی مخرج ہے اور یہ مخرج ہے زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یہ زا سین فوت اس کا مخرج ہے اب جب ہم نے دونوں دانتوں زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگایا اور ان کو ادا کر لیا اس کے بعد بھی سین اور فوت چونکہ ملتی جلتی آواز ہے ایک ہی آواز میں ہے تو اب اس میں فرق جو ہوگا وہ خوبی کے ساتھ ہوگا یعنی سین کا باریک پڑھنا اس کی خوبی ہے کا پر پڑھنا اس کی خوبی ہے تو یہ خوبیوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ مزید حروف جو ہے وہ صحیح درستی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہوں گے انشاءاللہ اب انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک کے اماں پارے کی جو آخری صورتوں کی مشق کا سلسلہ جاری تھا اب انشاءاللہ وہ مشق کرتے ہیں سورت الفیل سورت القریش اور سورہ معاون اس کی انشاءاللہ شاء کرتے ہیں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 أصحاب الفيل بأص میں سیٹی کی آواز بھی اور فوت کو پور کرنے کا بھی اہتمام کیجیے الم تر فعل ربك بأصحاب الفيل سیتال اس کو آواز اتنی جنبش نہ آئے آواز ہلے نہیں کیونکہ سکون کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے تو دعد میں قلقلہ پیدا نہ ہو آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہ ہو آواز میں حرکت پیدا نہ ہو آواز میں جنبش نہ ہو

ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول یہاں بھی سواد کو سیٹی کی آواز میں اور پھر پڑیں گے اور مول میں حمزہ ساکن ہے جھٹکا دے کر ادا کریں گے مگر جھٹکا اس طرح نہیں کہ آواز میں جنبش پیدا ہو جائے <clears throat> یا زیادہ تکلف پیدا ہو سجم کی بسم الله الرحمن الرحيم بسم لإلاف قريش لإلاف قريش لإلاف إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف رحلا رحلا رحلا نہیں رحلا ہا اور ہا میں فرق یا ہا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ایلا فیہم رحلت الشتاء والصعیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الوی او اب تو جو ہے حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف با جیم دال یہ پانچ حروف ایسے ہیں جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوگا یعنی ان میں آواز میں جنبش ہوگی بقیہ حروف میں اگر ساکن ہو تو ان میں جنبش پیدا نہیں ہوگی اللہ او من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي أرى أرى پر زبر ہے جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کی مشق کی تھی راہ پر صبر پیش دو صبر دو پیش ہو تو راہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور راہ ساکن ہو اس سے پہلے صبر پیش ہو تو راہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو راہ باریک پڑھیں گے اور یہ رال نرمی کے ساتھ ادا کریں گے رال نرمی سے ادا کریں گے یعنی سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو یہ ادا ہوگا اس کا مخرج ہے زال ادا ہوگا تو زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کو اللہ زی نہیں پڑھیں گے آر او تلّہ زی یو کزیبو زیبو نہیں پڑھیں گے یو کزیبو اللہ زی یو کزیبو اللہ زی یو اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اس چیز کا خیال رکھیے گا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ید اب آئین ادا کریں گے تو آئین پر شد ہے اور اس کو دوہرا پڑھیں گے ولا کل على طعام المسكين ولا یا اب ہا پر بھی پیش ہے بوب پر بھی پیش ہے تو پیش کی ادائیگی دونوں ہوٹوں کو کامل گول کرنے سے پیش ادا ہوتا ہے یعنی پیش ادا کرتے ہوئے پیش کسی آر پر آ جائے تو دونوں ہوٹوں کو کامل گول کریں گے تو یہ حرکت یعنی پیش صحیح ادا ہوگا یا ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل فوائی واؤ کے بعد یا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہ حروف لین کی انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب تختی آئے گی تو انشاءاللہ اس میں مشق کریں گے اور اس کو فوائی زیادہ لل اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جھٹکا بھی نہ ہو اور معروف پڑھیں گے یعنی فوائے لل نہیں پڑھیں گے فوائے لل نہیں پڑھیں گے بلکہ فوائی لل فوائی فوائی جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے

سواد پور پڑھیں گے سیٹی کی آواز ہوگی اور سا ہون میں جو سین ہے سین کو باریک پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز ہوگی اس میں اللہ وین الم سین ہوں یور ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم تو یہ انشاءاللہ جس قدر ممکن ہو ان صورتوں کی جو مشق ہو چکی سورہ فاتحہ سورہ فیل سورہ قریش اور سورت المعون ان کی مشق کا سلسلہ رکھیے گا مزید کوشش کیجیے گا جتنا ممکن ہو اس کی مشق کیجیے اللہ رب العزت مزید آسانی عطا فرمائے صلو علی حبیب مدینہ تمام اسرائی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی قاعدہ جن اسرائی بھائیوں کے پاس نہیں مکتبۃ المدینہ پر مدنی قاعدہ دستیاب ہے لہذا تمام اسرائی بھائی خرید فرمائیں تاکہ جو تختی سبق وغیرہ پڑھا جا رہا ہو وہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے قاعدے پر دیکھ سکیں اور اس کی مشق میں آسانی ہو صلو علی الحبیب